اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند آئی ہو البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے